السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله وحده وحده والصلاه والسلام على من لا لا لا نبي بعده واشهد واشهد ان ان اله الا الله شريك له محمدا عبده اللہ وحدہ وسلاۃ وسلم واشد اللہ واشد الحمدن رسول صلی اللہ وصحاب منحطد و سنب سنت ہی معذد ناظرین اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہر ہفتے کیا جا رہا ہے آج جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے اس حدیث کے اندر آپ نے ایک صحابی کو پانچ یا چھ چیزوں کی وصیت فرمائی تھی آئیے پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں اس کے بعد اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور شرح آپ کے سامنے کی جائے گی ان ابھی جر رہی جابری ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيء الا صدر عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام وتحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أن أنت رسول الله قال نعم انا رسول اللہ الذي اذا اصابك ضر فدعوته كشفه عنك واذا اصابك عام سنه فدعوته انبتها لك واذا كنت بارض بارض قفر او فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قلت اي حد لي قال لا تسبن احدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إذارك إلى نسب الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسباع الإذار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه الإمام أبو داود في سننه والنسي في سنن الكبرى وساحه الإمام الباني رحمة الله عليه في صحيح سنن أبو داود وسائه الجامع یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ یا چھ چیزوں کی وصیت فرمائی تھی ابو جرے جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو جرے ہے جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا اور یہ بسرا کے رہنے والے تھے بصری صحابی ہیں اور یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن سے روایتیں بہت کم مروی ہیں اور ان کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ احادیث کی کتابوں میں یا صحابہ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ان کے بارے میں ذکر نہیں آتا ہے بہرحال بیان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ رائے تو رج میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ یس درناس و امرا یہی کہ لوگ ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اس سے دوری اختیار کرتے ہیں لا یقول و شین اللہ صدر النح جو بھی وہ کہتے ہیں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں آپ کے کسی بھی بات کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ آپ کے حکم کی تعمیل اور پیروی کرتے ہیں آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں یعنی اس قدر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے ان کی عظمت ہے ان کا مقام مرتبہ ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی بات رائے گا نہیں جاتی یا کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس پر وہ لوگ عمل نہ کرتے ہوں یا جس سے آپ نے منع کر دیا اسے دور نہ رہتے ہوں بڑے غور سے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں یہی بات عروا بن مسعود نے کہی تھی جب وہ سلح حدیبیہ کے موقع پر ہمارے نبی کے پاس آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس طریقے سے آپ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں کس قدر صحابہ کرام کے دلوں میں آپ کے تعلق سے مقام مرتبہ اور فدائیت اور جانصاری کا جذبہ ہے جب وہ گئے لوٹ کر کے اپنے لوگوں میں قریش میں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کیسر و کسرا اور اس طریقے سے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے ماننے والے اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ کے صحابہ آپ کی تعظیم کرتے ہیں یعنی اس قدر آپ کا خیال رکھتے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے یعنی بڑے غور سے سنتے حرکت تک نہیں کرتے کیونکہ انسان اگر حرکت کرے گا تو چڑیا اڑ جائے گی لیکن اتنے غور سے اتنے یعنی سکون اطمینان سے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے اتنی عظمت اور اس قدر آپ کی باتوں کا خیال کہ اتنے غور سے آپ کی باتوں کو سنا کرتے تھے صحاب کرام تھے جن کے دل پاک و صاف تھے اور جو صحابہ کی سن جو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اس قدر عمل کیا کرتے تھے اور آپ کی باتوں کتنی اہمیت دیا کرتے تھے اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی کی صحبت کے لیے ان معزز پاک بعد ہستیوں کو منتخب کیا انہیں ایمان کی توفیق دی اور اس طریقے سے پہ نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے یہ صحابہ کی شان اور عظمت ہے کہ کس قدر صاحب کرام اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے آپ جب گفتگو کرتے تھے سارے لوگ بڑے غور سے آپ کی باتوں کو سنا کرتے تھے اور کوئی یعنی آپ کے چہرے کی طرف پورا چہرہ سامنے رکھ کر کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا اس قدر آپ کی عظمت اور آپ کی شان تھی صحابہ کرام کے دلوں میں جی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں اور جو وہ کہتے ہیں لوگ اس کو سنتے ہیں لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان رہا کرتے تھے یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا اور بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ رہتے تھے الگ تھلگ اور خلوت کی زندگی نہیں گزارتے تھے جیسے کہ آج بہت سارے لوگوں کا حال ہو گیا کہ لوگوں سے مل جل کر کے نہیں رہنا چاہتے ہیں وہ خلوت کی زندگی سب سے الگ تھلگ زندگی گزارنا چاہتے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے ساتھ رہتا ہے ان کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے ان لوگوں سے بہتر ہے جو سب سے الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزارتا ہے آپ معاشرے کا ایک حصہ ہیں لہذا معاشرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہیے لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے لوگوں کی پریشانیوں میں کام آئیں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں جو آپ ضرورت پوری کر سکتے ہیں ان کی باتوں کو سنیں ان کے اعتراضات کو سنیں ان کے سوالوں کو جواب دیں ایسا نہ ہو کہ آپ الگ تھلگ ہو کر کے زندگی گزاریں یا اس طریقے سے کوئی آپ سے سوال کر بیٹھے آپ ناراض ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توازوں کی طرف واضح طور پر اشارہ ہے کہ آپ کس قدر متوازے تھے کہ اپنے صحابہ کے جھٹمٹ میں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے اور وہی کپڑا جو عام لوگ پہنتے تھے آپ بھی پہنا کرتے تھے باہر کا کوئی شخص آتا تھا وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ اس میں نبی کون ہے اور اس میں آپ کے صحابہ کون ہے یعنی کہ آپ کا الگ ہوا کرتا تھا ایسا کچھ نہیں بلکہ آپ سب کے ساتھ بڑی توازو اور خاکساری کی زندگی آپ نے گزاری اور آپ سب کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے اس سے ہمیں درس ملتا ہے دعات کو علماء کو طلبہ کو کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہیں اور لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور اس طریقے سے ان کی کوئی الگ پہچان نہ ہو جی بلکہ اس طریقے سے توادر خاکساری ہونی چاہیے کہ آپ جہاں لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ سفر کرتے تھے تو باقاعدہ آپ بھی اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا کرتے تھے کہ کوئی لکڑی جمع کرتا تھا تو کوئی نگرانی کرتا تھا تو کوئی کھانا بناتا تھا کوئی جانور ذبح کرتا تھا کسی کی ذمہ داری کچھ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذمہ داری لیا کرتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا مسجد نبی کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا یہ نہیں کہ آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اونچا مقام مرتبہ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کا ساتھ دیتے تھے کھندک کھودنے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھے کھندک کھود رہے تھے آپ لوگوں کے ساتھ جیسے اور لوگ کھودتے تھے تو عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کرے گا یا مسجد کی تعمیر ہو گئی ہو رہی ہے تو اس میں حصہ نہیں لے گا وہ بھی اینٹ اٹھائے گارا اٹھائے کام کرے یہ یہ ہونا چاہیے ہمارا عمل کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ رہیں لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اس سے کیا ہوتا ہے اپنائیت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کا اعتماد قائم ہوتا ہے اور لوگ اس طریقے سے یعنی آپ کی باتوں کو غور سے سنیں گے آپ الگ تھلگ ہو کر کے رہیں گے اور اس طریقے سے تو یہ ان لوگوں کا عمل ہوتا ہے جو عامر ہوتے ہیں جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کا یہ عمل ہوتا ہے جی تو آپ لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں اور جو کہتے ہیں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ کون ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کیا کہا انہوں نے علیہ کا سلام یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو تو ہمارے نے بھی ان کو منا دو مرتبہ انہوں نے ایسا کہا ہمارے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیہ کا سلام تم علیہ کا سلام نہ کہو کیوں اس لیے کہ علیہ کا سلام و تحیت الموتا کیونکہ علیہ کا سلام کہنا یہ مردوں کا تحیہ ہے مردوں کا سلام کرنا ہے قل و علیک آپ یہ کہو السلام و علیہ زمان جاہلیت میں لوگ جب قبرستان جاتے تھے تو اس طریقے سے یا کسی قبر سے گزرتے تھے تو علیہ کا السلام کہا کرتے تھے یعنی السلام بعد میں کہتے تھے علیہ کا پہلے کہا کرتے تھے تو ہمارے نبی نے کہا کہ یہ یعنی یہ زمانے جاہلیت کی چیز تھی تو آپ نے لوگوں کو اس سے منع کر دیا کہا یہ کہ قبرستان جانے کے لیے لوگ زمانے جاہلیت میں یا کسی قبر سے گزرتے تھے اور جانتے تھے فلاں کی خبر ہے تو علیہ کے السلام کہہ کر کے وہ گزر جایا کرتے تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا اور کہا کہ السلام و علیہ کہا کرو اور یہی مردہ اور زندہ دونوں کا تہیہ ہے اسی لیے اگر ہم کسی قبر سے گزرے ہمارا قبرستان سے گزر ہو تو ہم کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل مومن ابوالمسلمین المسلمین یہ ہم کہتے ہیں یعنی لفظ السلام پہلے کہتے ہیں اور جن کو مخاطب کرنا ہوتا ہے یا جن کے لیے دعا دی جانی ہوتی ہے انہیں بعد میں کہتے ہیں اسی لیے امام امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ سلام کی دعا کیا ہے یہ خیر کی دعا ہے یعنی کسی سے سلام کرنا یہ خیر کی دعا ہے السلام علیکم صرف تم پر اللہ ابامن کی سلامتی ہو یہ خیر کی دعا ہے اور خیر کی دعا میں بہتر یہ ہے کہ انسان دعا کو مقدم کرے جس کے لیے دعا کی جا رہی اس سے پہلے سلام کو بیان کرے اس کے لیے پہلے دعا کرے السلام علیکم کہے جیسے اللہ ابرامی نے قرآن کریم فرمایا کہ رحمۃ اللہ و برکات اہل البیت اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو تو اللہ اب الامین نے پہلے رحمت اللہ و برکاتہ کہا علیکم اہر البید بعد میں کہا یہ نہیں کہ علیکم رحمت اللہ تم پر اللہ کی رحمت نہیں دعا کو پہلے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تو رحمت اللہ و برکاتہ علیکم کہا اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سلام علیہ یوم ولید ان پر سلامتی اور جس دن ان کی ولادت ہوئی اور جس دن وہ ان کو موت ہوگی اور جس دن وہ قبر سے زندہ اٹھائے جائیں گے تو کیا ہے یہ سلام علیہ سلام کا لفظ پہلے استعمال کیا گیا اس طریقے سے اللہ فرماتا کہ سلام علیکم بما صبر تم سلامتی ہو تم پر جو تم نے صبر کیا یہ نہیں کہا کہ علیکم سلام پہلے سلام کا لفظ استعمال کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیر کی دعا ہے لہذا خیر کو سلام کو پہلے استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اسے بعد میں بیان کریں اور پہلے سلام اور دعا کو اس کے لیے بیان کریں یہ ہمارے نبی نے فرمایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ انسان کو کرنا چاہیے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کے وقت جو دعا سکھائی ہے وہ کیا دعا ہے السلام علیکم دار قوم مومنین یا السلام علیکم یا اہل مومن المسلمین پہلے السلام ہے اس کے بعد میں انہیں مخاطب کیا گیا یا انہیں کہا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان لفظ السلام کو پہلے استعمال کرے تو مانوی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو منع کر دیا آپ نے جو ہے ان کو منع کر دیا کیونکہ یہ ایک تو زمان جاہلیت کا یہ عمل تھا زمان جاہلیت میں لوگ اس طریقے سے جب قبرستان سے یا کسی کی خبر سے گزرتے تھے تو علیہ السلام کہا کرتے تھے اس لیے آپ نے اس سے منع کر دیا السلام علیکم کہو یا السلام و کہو یہ ہمانبی نے حکم دیا اور پھر السلام یہ دعا ہے لہذا یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ پہلے آپ اس کے لیے دعا کریں اور اس آدمی کو بعد میں آپ اس کا نام لیں یا اس طریقے سے اسے ذکر کریں تو ان دو وجوہات کی بنا پر ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم السلام کو مقدم کریں قبرستان کی زیارت کرنا ہو تو بھی کسی سے ملاقات ہو تو بھی السلام علیکم کہا جائے اور ہمارے بھی ان کو اس سے منع کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا یا ہم سے گفتگو کرنے والا سوال کرنے والا اگر کوئی ایسی بات کہے جو خلاف شریعت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تنبیہ کر دیں ہم اس کو منع کر دیں جیسے آپ نے یہاں منع کر دیا یہ ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں آپ اسے یعنی سمجھا دیں جی کہ آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے یا نبی کی حدیث آپ سنا دیں اور اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں اگر وہ عربی ہے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا اگر عربی نہیں ہے تو اسے آپ ترجمہ کر کے بتا دیں گے تو بھی اسے بات سمجھ میں آ جائے گی تو یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جو بھی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو ہماری اولاد کرے گھر والے کریں یا ہمارے ساتھی کریں جن سے ہماری ملاقات ان سے وہ کریں اگر کوئی بھی ہو تو ایسی صورت میں ہم کو چاہیے کہ ہم ان کو اچھے انداز میں ان کو سمجھا دیں اور ان کو اس سے منع کر دیں یعنی امر بالمعروف اور نہیں منکر کا فریضہ انسان کو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے جب بھی اسے موقع ملے تو اس فریضے کو انسان کو عمل کرنا چاہیے ممکن ہے آپ کی بعد میں اس سے ملاقات نہ ہو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بعد میں ذکر کر دیا جائے گا بعد میں ذکر کرنے کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ بات تو لوگوں تک پہنچ گئی لیکن آپ کی بات رہ گئی لوگ مجلس سے نکل جائیں گے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے آپ کن کن کو پہنچائیں گے نمبر ایک نمبر دو بعد میں کس نے دیکھا ہے بعد میں کس نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں وہ بات کہہ سکتے ہیں اس لیے اسی وقت اچھے انداز میں انسان کو بتا دینا چاہیے اگر کسی ایک آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اسے جو ہے تنہائی میں آپ اس کے ساتھ ایک دو لوگ ہیں وہاں پر سمجھا دیں ان کو اور اگر یہ مجمع کے اندر ہو تو مجمع کے اندر بھی باقاعدہ اس کی وضاحت کر دی جائے اگر کوئی شریعت کے خلاف سنت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یا ہو گئی کسی سے تو فوراً اس کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہیے کیونکہ لوگ سن چکے ہیں اس بات کو اگر آپ نہیں تردید کریں گے رد نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں کے ذہن میں غلط معلومات جائے گی اور اس طریقے سے وہ اس کی تردید نہیں ہو پائے گی آپ بعد میں کن کن کو بات پہنچائیں گے اس لیے اسی وقت انسان کو چاہیے کہ اچھے انداز میں اس کو رد کر دے اور اس طریقے سے صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صاحب کرام کی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں جب بھی آپ کے سامنے کوئی خلاف بات ہوتی تھی یا صاحب کرام کے تو انہیں فوراً اس سے منع کر دیا جاتا تھا اور اسے لوگوں کو ٹوک دیا جاتا تھا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں دیکھیے نہیں پہچان سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا اور اس طریقے سے شکل ان کے نظر میں نہیں تھی اس لیے آپ نہیں پہچان سکے آپ نہیں پہچان سکے اگر کوئی آدمی پہلے سے کسی کو جانتا ہے تو ٹھیک ہے وہ جان جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی نہیں جانتا ہے مجلس میں کئی لوگ ہیں تو آپ جا کر کے پوچھیں گے کہ آپ آپ ہی فلاں صاحب ہیں اگر آدمی نہیں پہچانتا ہے اللہ یہ کہ گفتگو کے دوران کچھ ایسی بات ہوگی جسے انسان کو سمجھ میں آ جائے لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے بات تو انسان پوچھ لے کوئی حرج کی بات نہیں اس کے اندر کہ آج میں فلاں صاحب کون ہیں اس میں اس آدمی کی کوئی توہین نہیں ہوتی ہے کہ وہ آدمی کہے کہ میں اتنا مشہور ہوں اور کہ مجھے آپ نہیں پہچانتے ہیں اور مجھے آپ پوچھ رہے ہیں لوگوں میں کہ میں کہ فلاں صاحب کون ہیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو ہر آدمی جانے ایسا ضروری نہیں ہے اس لیے اگر کوئی آدمی پوچھتا ہے تو اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہوتی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہ ہاں انا رسول اللہ لدی اے اصاب کا در درفا تو ان کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تمہیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے اور تم اس کو پکارتے ہو تو تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے وہ پریشانیاں جن کو دور کرنے پر اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا بندوں میں سے ان میں اگر بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے شر کہلاتا ہے لیکن جو پریشانیاں آپ کو دور کرنے کا اختیار اللہ رب العالمین نے دیا ہے اگر آپ اسے دور کرتے ہیں یا کوئی آدمی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ سے مدد مانگتا ہے تو وہ شرک نہیں کہلاتا یہ تو تعاون البر اور تخوا ہے نیکی اور تخوا پر تعاون اور مدد کرنا ہے یہ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کوئی بے اولاد ہو آپ اس کو اولاد دے دیں یا اس طریقے سے کوئی بیمار ہے آپ اس کو شفا دے دیں یہ اللہ رب الامن نے کسی کو اختیار نہیں دیا لہذا انسان اس میں اللہ رب ابلامن کو پکارے گا اللہ ہی سے مانگے گا اللہ اس کی پریشانی کو دور کرنے والا لیکن جو پریشانیاں انسان دور کر سکتا ہے ایک انسان بیمار ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے آپ پیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ اس کی مدد کر دیجئے آپ کے پاس گاڑی ہے اسے اسپتال لے جانا ہے آپ اسے اسپتال پہنچا دیجئے وہ اگر آپ کی اس میں مدد لیتا ہے تو یہ شرک نہیں کہلاتا یہ تو تعاون ہے خیر اور نیکی پر بغیر اسباب کے اگر آپ کسی کو مدد کے لیے پکارتے ان چیزوں میں جن میں اللہ ابام نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے تو ان چیزوں میں کسی کو پکارنا یہ شرک کہلاتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس اللہ کا میں رسول ہوں جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے اللہ اقبال فرمایا کہ ام یوجیب المستر دادا آ وہ کون ہے جو بےکس کی پکار کو سنتا ہے جب کوئی اسے پکارتا ہے تو اللہ رب العامن کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک انسان کی یا بےکس کی پکار کو سن کر کے اس کی پریشانی کو اس کی مصیبت کو دور کر دے تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور ایمان کا آپ نے گویا کہ ذکر کیا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ عید اصاب کا عام و سنتن اور جب سالی آتی ہے فد اوت ہو اور تم اسے پکارتے ہو ام بتحالک تو وہ تمہارے لیے زمین کو پر پودے اگا دیتا ہے زمین کو ہری بھری کر دیتا ہے میں اس اللہ کا رسول ہوں کیونکہ زمین سے پودا اگانے اللہ ابراہین کا کام ہے اللہ ہی یہ کام کرتا ہے کہ انسان زمین میں پودے بوتا ہے تو زمین کے اندر دانے بوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر پودے اگاتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی بارش برسانے والا ہے بارش ہوتی ہے پانی نازل ہوتا ہے تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ العالمین پودوں کو اگاتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے اللہ کے اختیارات میں سے ہے ہواؤں کو چلانا بارش کو برسانا پودوں کو اگانا یہ اللہ رب العامن کے اختیار میں سے ہے اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو نہ کوئی بارش کوئی نہیں بارش برسا سکتا ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس رب اس اللہ رب العامن کا میں رسول ہوں کہ جب سالی پڑتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو اللہ رب العامن زمین سے پودے اگاتا ہے وہ ایزا کن تھا بے ارد بے ارد قفرن اور جب تم بے آب و گیا سرزمین میں ہوتے ہو بعض روایتوں کے اندر قفرہ کا لفظ آیا ہوا او فلاطین یا چٹیل میدان میں ہوتے ہو یعنی ایسی زمین جو بیاب ہو گیا ہے جہاں پر نہ انسان نہ چرند نہ پرند نہ پانی کسی چیز کا کوئی وہاں نام و نشان نہیں ہے تم ایسی زمین میں جب ہوتے ہو ایسی جگہ ہوتے ہو اور فضل لت راہ اور تمہاری سواری گم ہو جائے ایسے موقع پر تو جب تم اسے پکارتے ہو اس کی مدد لیتے ہو ردہ علیک تو اس سواری کو لوٹا دیتا واپس کر دیتا ہے اب وہاں کوئی انسان نہیں ہے بے آب و گیا سرزمین ہے نہ پانی کا نشان نہ انسان کا کوئی وجود نہ پودے کا کوئی نام و نشان بے آب و گیا سرزمین چٹیل میدان کسی آدمی کا کوئی نام و نشان نہیں اب وہاں آپ کس کو پکاریں گے ظاہر بات ہے آپ وہاں اگر کسی انسان کو پکارتے ہیں تو انسان کو اللہ نے وہاں قدرت ہی نہیں دیا ہے وہاں پر کوئی آدمی ہے ہی نہیں جو آپ کی مدد کے لیے آئے آپ اگر ان کو پکارتے جو دنیا سے جا چکے ہیں وفات پا چکے ہیں مر چکے ہیں تو اللہ نے ان کو اختیار ہی نہیں دیا ہے وہ آپ کی باتوں ہی کو نہیں سنتے ہیں تو وہاں اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارتے ہیں تو یہ اللہ ابراہین کے ساتھ یہ شرک ہے کیونکہ آپ کی بات ان تک نہیں پہنچتی ہے اگر آپ کی بات پہنچے کسی کو مدد کے لیے آپ پکارتے ہیں تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہاں کوئی نہیں ہے اور آپ اس آدمی کا نام لے کر اسی پکار رہے ہیں پیر صاحب میری مدد کر دیجئے یا پیر صاحب اگر زندہ بھی ہیں لیکن آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچتی ہے تو ایسی صورت میں وہ شرک ہوگا لیکن اگر بات پہنچ رہی ہے آپ کی جیسے مان لیجیے آج کل تو موبائل ہے آپ موبائل کے ذریعے سے کسی کو فون کر کے مدد لے لیتے ہیں تو یہ وہ آپ کی بات کو سن رہا ہے آپ کی بات کو سن رہا ہے موبائل کے ذریعے سے کسی بھی سبب کے ذریعے تو یہ شرک نہیں ہوگا بلکہ وہ ممکن ہے کہ اپنے یہاں رہتے ہوئے آپ کے وہاں سے نکالنے کے لیے کوئی مدد کر سکے یا اس طریقے سے آپ کے پاس آ سکے یا کسی کو بھیج سکے تو یہ شرک نہیں ہوگا لیکن اگر ایسے ہی آپ وہاں نام لے کر کے پکار رہے ہیں کسی آدمی کا اگر وہ مردہ ہے تو کھلا ہوا شرک ہے اور اگر زندہ ہے لیکن آپ کی بات اس تک نہیں پہنچ رہی ہے آپ کی بات وہ نہیں سن رہا ہے اور آپ چلا رہے ہیں کہ فلاں صاحب میری مدد کر دیجئے فلاں صاحب میری مدد کر دیجئے آپ ایسے ہی چلا رہے ہیں اور آپ کی بات پہنچانے والا کوئی وہاں پر نہیں ہے تو یہ بھی اللہ ابامن کے ساتھ شرک ہوگا ناجائز ہوگا کیونکہ سننا یہ شرط ہے اور یعنی آپ کی بات کو سن رہا ہو اور اس پر قادر ہو وہ عاجز نہ ہو تو جا کر کے جب اگر کسی کو پکاریں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا لیکن وہ آپ کی بات کو سن ہی نہیں رہا تو آپ کی مدد کیسے کرے گا وہ گویا کہ آپ اس کے اندر وہی تصور اور خیال رکھتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر سبب کے ہماری بات کو سن رہا ہے وہی گویا کہ اس آدمی کے بارے میں بھی آپ کا عقیدہ ہے تو اللہ ابامن کے ساتھ شرک ہو جائے گا جو قطام جائز نہیں ہوگا حرام ہوگا تو ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی طرف سے اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم پریشانی میں ہوتے ہو مصیبت میں ہوتے ہو کہ سالی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی ہے اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ بارش برساتا ہے پودے زمین سے اگاتا ہے تمہاری سواری گم ہو جاتی ہے اور تمہاری مدد کرنے والا وہاں پر کوئی بندہ کوئی شخص نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے کسی کا کوئی وجود نہیں ہے تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو اللہ ابامن تمہاری بات کو سنتا ہے اور اس سواری کو واپس کر دیتا ہے اس اللہ رب العالمین کی طرف سے میں رسول بن کر کے آیا اس رب العالمین نے مجھے بھیجا جی یعنی میں نبوت کا جو میں نے میں جو نبی ہوں اس رب العالمین کی طرف سے ہوں یعنی میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا عزب من ذالک بلکہ اللہ رب العالمین نے مجھے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اے حدلی یعنی مجھے کچھ وصیت کیجیے مجھے کچھ نصیحت کیجیے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی انہیں وصیت فرمائی وہ یہ فرمائی و اللہ تصبن تم کسی کو گالی نہ دو کسی کو گالی نہ دو سب سے پہلی وصیت ہمار بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گالی کیا ہے ہمارے معاشرے میں تو لوگ گالی اسی کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کی ماں بہن کو گالی دیتا ہے تو اسے لوگ گالی کہتے ہیں تو گالی ہے ہی ہے یہ تو گالی ہے ہی ہے لیکن لفظ سب عربی زبان کے اندر بہت وسیع ہے اس کے اندر کسی پر لانت بھیجنا یہ بھی گالی کے اندر شامل ہے آپ کسی پر لانت بھیج رہے ہیں تو گویا کہ آپ اسے گالی دے رہے ہیں آپ گویا کہ اسے گالی دے رہی یہ بھی گالی سب کے اندر شامل ہے لانت بھیجنا اللہ کی رحمت سے اس کو دور کرنا یہ بھی یہ بھی گالی ہے یا اس طریقے سے کسی کو جانوروں کی مشابہت کرنا یعنی جیسے وہ جانور جو حرام ہے کھانا آپ ان کو ان کی مثال دے کر کے کہیں کہ یعنی کہ کتا اور اس طریقے سے خنزیر کہیں تو یہ بھی گالی دینا ہے یہ بھی کیا ہے گالی دینا ہے تو گالی جو سب ہے اس کے اندر لانت بھیجنا کسی کو برا کہنا کسی کو برا کہنا یہ بھی گالی کے اندر آتا ہے جانوروں کی اس کی مشابہت دینا جانوروں سے اس کو پکارنا تو یہ بھی گالی دینے گالی دینے میں یہ بھی شامل ہے گالی صرف یہ نہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہے جو عرف عام کے اندر جو ہے گالیاں دی جاتی ہیں یہ بھی گالیاں ہیں لانت کسی پر بھیجنا کسی کو برا کہنا کسی کو جانوروں کی مشابہت دینا یہ ساری چیزیں بھی گالی کے اندر آتی یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے تو میں صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ تم کسی کو بھی گالی نہ دو اب ظاہر بات ہے جب کسی انسان کو گالی دینا جائز نہیں ہے کسی کو بھی تو کیا اللہ اور اس کے رسول گالی دی جا سکتی ہے کتنا بڑا جرم ہوگا کیا صاحب کرام گالیاں دی جا سکتی ہیں وہ صاحب کرام جو ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہیں ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہیں کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں یہ دلیل ہیں صاحب کرام صاحب کرام اتنی مقدس ہستیاں ہیں کہ جب اللہ ہر غلامی ان کا ذکر کیا سابقہ آسمانی کتابوں میں تو آپ کے صحابہ کو بھی ذکر کیا آپ کے صحابہ کا بھی ذکر کیا اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں دی گئیں ان کی نشانیاں بیان کی گئیں اللہ رب العالمین سور فتح کے اندر فرمایا سور فتح کے آخری آئے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بیان کیا ایک دعویٰ ہے سمجھ لیجئے اس دعوے کی صداقت کی دلیل کیا ہے اللہ رب الزین آ منو و مَ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی جو آپ پر ایمان لانے والے اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر صحابہ کرام کو بیان کیا یہ دلیل ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی کتنا اونچا مقام مرتبہ ہے اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے صحابہ کی تقریباً نو دس خصوصیات اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے ان کے کمالات بیان کیے یہی ایک آیت صحابہ کرام کی فضیلت کے لیے کافی ہے اتنی جامع آیت ہے اتنی اہم آیت ہے یہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو اللہ رب العامی نے سر فتح کی آخری آج کے اندر بیان کیا ہے تو ان کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا جو گواہ ہیں ہمارے کتاب و سنت کے قرآن و حدیث کے گواہ ہیں کیسے آپ ان کو گالی دیں گے نہ عزب اللہ من گالی اگر ان کو گالی دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا دین ہمارا جو ہے غیر مصرف ٹھہرے گا کیونکہ جب وہی معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو گویا کہ پورا دین ہمارا برباد ہو گیا ڈائنامیٹ کر دیا گیا اس لیے امام سویتی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے مفتاح الجنا الحتجاج احتجاج سننا ان کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ یہ جو باطنی اہل باطن ہیں اور اس طریقے سے آدھا اسلام ہیں انہوں نے دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے پہلے یہ سازش کی کہ کیا کہ کیا کیا جائے تو کسی نے کہا کہ اللہ کے سر کو برا بھلا کہا جائے تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے سر کو برا بھلا کہو گے تو مسلمان تمہیں مار ڈالیں گے تمہیں قطر کر دیں گے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے بڑی عقیدت ہے ان کو تو کہا پھر کیا کیا جائے کہا کہ صاحب کرام کو برا بھلا کو دین بخود دین خود بخود باطل ہو جائے گا کیونکہ دین انہی کے ذریعے سے ہمیں پہنچا ہے دین ہمیں انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے جی ہاں تو جب انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے جب وہی غیر معتبر ہو جائیں گے وہی گواہی میں ناقابل قبول ٹھہریں گے تو ان کی جو باتیں ہیں جو کچھ پیش کیا ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا آج آپ خود دیکھیں کہ عدالتوں میں اور اس طریقے سے کورٹ وغیرہ کے اندر گواہ پیش کیے جاتے ہیں گواہوں پر جرے ہوتی ہے اگر گواہ ناقابل قبول ہو جائے اس کی گواہی کو ٹھکرا دیا جائے تو فیصلہ خلاف ہو جاتا ہے کہ بھئی جو بات کہہ رہا بات ہی غلط ہو گئی تو وہی جو گواہ ہیں دین کے صاحب کرام اگر وہی معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو دین خود بخود باطل ہو جائے گا دین خود بخود ختم ہو جائے گا اسی لیے لوگوں نے صاحب کرام کو مشق ستم بنایا اور صاحب کرام پر لوگوں نے یعنی لوگوں نے صحابہ کرام کو یعنی گالیاں دینا شروع کیا تاکہ پورا دین ہی باطل ہو جائے نا اس ذالک یہ ہے اور دوست جو ہے اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے اگر آپ کسی کے بارے میں پتا کرنا ہو کہ کتنا سچا انسان ہے کتنا اچھا انسان ہے تو اس کے دوستوں کو آپ دیکھ لیجئے یہی یعنی آپ دیکھ لیں آج اپنے معاشرے میں دیکھیں اگر آپ کو کسی کی اچھائی یا برائی یا کسی انسان کے بارے میں پتہ کرنا ہو تو انسان پہلے ان کے دوستوں ان کے ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں کس سے اس کا سابقہ ہے کس سے کے ساتھ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہے کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے انسان اس کو پہلے دیکھتا ہے اسی سے دوست کی پہچان ہوتی ہے تو اگر ہم صحابہ کرام نعوذ باللہ اتنے برے تھے تو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کی پاک دامنی آپ کی عزت اور آپ کی یعنی آپ کی صداقت اور آپ کی دیانت امانت داری کیا تمام چیزیں خطرے کے اندر نہیں پڑ جاتی ہیں کہ جب اتنے بےمان لوگ تھے آپ کے ساتھ تو ظاہر بات ہے نوز باللہ نقل کفر کفر نباشد کہ ہمارے نبی بھی نوز باللہ بےمان تھے گویا کہ نعوذ باللہ من ظالی کہ یہ بات نہیں ہو جاتی ہے اس لیے صحابہ کرام پردہ ہیں صحابہ کرام پر اگر کوئی کیچڑ اچھاڑتا ہے ان کو برا کہتا ہے پورے دین کو ختم کر رہا ہے نبی کو کی نبوت کے انکار کر رہا ہے اللہ ابراہین کے کا انکار کر رہا ہے وہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ صحاب کرام کے بارے میں اور کوئی بھی صحابی ہوں جنہیں بھی اللہ رب غلامی نے ایمان کی توفیق دی اور ایمان کی حالت مانوی سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی یہی ان کے لیے کافی ہے کسی بھی صحابی کو یعنی نہیں کہ ہم جو ہے صحابہ کے درمیان اگر کوئی چھوٹے صحابی ہیں اور ایک آدھ سال انہیں موقع ملا مانوی کی صحبت کا یا آخر وقت میں ایمان لائے تو ہم انہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں باللہ بلّہ مظالف نہیں یہ شرف سب کو حاصل ہے حضرت امام بہنیفا فرماتے ہیں کہ جس نے کہ اگر کوئی آدمی پوری زندگی اللہ کی بات کرے لگاتار اللہ کے اطاعت میں زندگی گزار دے تو بھی صحابی کے ایک لمحے کے برابر نہیں پہنچ سکتے جس لمحے یعنی ایک لمحہ جو انہوں نے اللہ کے سر کے ساتھ گزارا اس طریقے سے مابن حزم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کتنے اقوال ہیں صحابہ کے یعنی ائمہ کے صحابہ کے کہ صحابہ کرام کی فضیلت ان کی منقبت کے اوپر تو ایک لمحہ انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ جو زندگی گزاری وہ ہماری پوری زندگی پر بھاری ہے ہماری پوری زندگی اگر عبادت کے اندر گزارے تو اس پر ان کی ایک لمحے کی زندگی اور ایک لمحے کا وقت ہمارے نبی کے ساتھ جو انہیں گزارا اس پر بھاری ہے آج انہیں صاحب کرام کو نوز بلّہ گالیاں دی جا رہی ہیں اور انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے ان پر لانت بھیجی جا رہی ہے اور اس طریقے سے انہیں جہنمی انہیں غاصب انہیں ظالم انہیں کافر انہیں ملعون اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے کتنے بڑے افسوس کی بات ہے جو ہمارے لیے فخر کی بات ہے جن پر ہمیں فخر کرنا چاہیے آج ہم انہیں کو گالیاں دے رہے ہیں نوزب اللہ اگر کوئی ہمارے باپ کو ہمارے دادا کو ہماری ماں بہن کو گالی دے اس پر لانت بھیجے ان پر یا انہیں جہنمی قرار دے کیا ایسے لوگوں کا ہم دوست بنائیں گے ہمارے نبی کے دوستوں کو ہمارے نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور لوگ ایسے لوگوں سے دوستی بنانے کی بات کرتے ہیں کہ ان سے دوستی بنائیے اور ان کو سچا دوست سمجھیے اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں مسلمانوں کے بے خواہ ہیں یہ سمجھا جائے نا عزب اللہ کتنی خطرناک بات کہی جا رہی اس لیے میرے بھائیوں حقیقت سمجھیے کہ یہ صحاب کرام کو برا بھلا کیوں کہا جا رہا ہے دراصل پورے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہے برا بھلا تو اسے زندگی سمجھو کیونکہ وہ پورے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے پورے دین کو برباد کرنا چاہتا ہے الغرض ہمارے بھی نے منع کیا کسی کو بھی گالی نہ دو اسلام کے اندر جانوروں کو بھی گالی دینے سے جانوروں پہ و ملامت کرنے سے منع کیا گیا تو کسی انسان کو چاہے کافی نہیں کیوں نہ ہو کسی کو گالی مت دو کسی کو گالی نہ دیا جائے منع کیا گیا شریعت کے اندر وہ کہ یعنی گویا کہ آپ نے زبان کی حفاظت کی تعلیم دی کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو گالی مت دو زبان سے حق بات نکالو خیر کی بات نکالو سچی بات نکالو امر بالمعروف کرو نہیں منکر کرو زبان کو غلط استعمال نہ کرو کسی کو گالی نہ دو کسی کو برا نہ کہو کسی پر لانت مت بھیجو کسی کو دغا مت دو اور اس طریقے سے کسی کو یعنی جانوروں کی مشابت نہ کرو ان تمام چیزوں سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی اس لفظ سے منع کر دیا کہ کسی کو گالی مت دو وہ کہتے ہیں کہ فما سبب تو بدو حرن اس کے بعد میں نے نہ کسی آزاد کو ولا ابدن نہ کسی غلام کو ولا ولا شاطن اور نہ کسی اونٹ کو نہ ہی کسی بکری کو ہم نے کسی کو گالی نہیں دیا کسی پر لانت نہیں بھیجی کسی کو برا نہیں کہا کوئی بھی ہو جانوروں تک ہم نے نہیں کہا یہ صحابہ کرام تھے دیکھیے کس قدر ان کے دلوں کے اندر سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اتباع سنت ہمارے نبی کی حدیث سنی فوراً عمل کر لیا فوراً عمل کیا یہ نہیں کہ بعد میں عمل کریں گے ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے ان کے ہاتھ میں آپ نے سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے منع کیا تو انہوں نے پھینک دیا لوہے کی انگوٹھی پھینک دیا لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ سونا ہے لے جا کر کے استعمال کر لیں گے نہیں پھینک دیا اس کو لوگوں نے کہا کہ لے لو کہا کہ نہیں جس پر مانوی ناگواری ظاہر فرمائی ہم اس کو اپنے گھر لے کر کے نہیں جا سکتے اللہ اکبر کس قدر جذبہ شراب حرام ہوئی مدینہ گلیوں کے اندر شراب کے گھڑے دیکھے گئے توڑ دیے گئے شراب پوری مدینہ گلیوں کے اندر بہتی ہوئی نظر آئی نبی کو دیکھا جوتا اتارتے ہوئے نماز میں صحاب کرام نے آپ کی تباہ میں جوتا اتارنا شروع کر دیا نماز کے دوران ہی کس قدر جذبہ تھا صاحب کرام کا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ پیروی کرنے کا آج نہیں صاحب کرام پر ہم نعوذ باللہ کچھ لوگ ہیں جو لانت و ملامت کرتے ہیں انہیں دین سے خارج کرتے ہیں نعوذ باللہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی نبی کی مدد کی نبی کی سنتوں کا حیا کیا جہاں گئے دین کی دعوت دی دین کی تبلیغ کی نشر و شاعت کیا اور ان کے ذریعے سے دین پوری دنیا کے اندر عام ہوا آج انہیں صاحب کرام کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں نہ باللہ من ذالک کتنے بڑے افسوس کی بات ہے یہ خوارج اور روافظ یہ دو ایسے فرقے ہیں جن کے یہاں باقاعدہ صحابی کو گالی دینا اور اسلام سے خارج قرار دینا ان کا دین اور ان کا ایمان ہے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے اہل سنت الجماعت کی طرف منصوب لوگ بھی آج انہی کی روش پر چل رہے ہیں اور صاحب کرام پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں یہ سلمان ندوی کا نام سن رہا ہوگا آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے کس قدر صاحب کرام کے اوپر یعنی لانت و ملامت کر رہا ہے ابو بکر اور عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو قاسم اور اس طریقے سے ظالم اور پتہ نہیں کیا کیا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر برے برے الفاظ ان کے بارے میں استعمال کرتا ہے تو یہ چولا تو پہنا ہے اہل سنت الجماعت کا لیکن وہ پورا کام کر رہا رافضیت اور خارجیت کا وہی شخص ہے جس نے ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا اس کو اپنا امام تسلیم کیا تھا اور اس طریقے سے رافضیوں کی زبان بولتا ہے یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں یہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یعنی نشان عبرت بنا دے جو نبی کے جو صحابہ پر انگلی اٹھائیں اور جو ہے نبی کے صحابہ پر کیچڑ اٹھائیں اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دے اور ایسی سزا دے ایسے لوگوں کو کہ پھر کسی کو جرات اور ہمت نہ ہو کہ اللہ کے سل کے صحابہ اور آپ کے معزز اور پاک باز دوستوں کے اوپر کوئی لب کشائی کرے اور اس طریقے سے کوئی زبان درازی کرے تان لان تان کرے ایسے لوگوں کو اللہ ابامن پوری قیامت تک رہنے والے لوگوں کے نشان عبرت بنا دے تو یہ لوگ اور زیادہ یاسین کے صاف ہیں یہ اور زیادہ نقصان دہ ہیں لوگوں کے لیے خواہج اور روافظ تو معلوم ہے کہ ہمارے دشمن ہیں لوگ ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں جو اپنی زبان سے سنت کا نام لیتے ہیں اہل سنت الجماعت میں سے کہتے ہیں لیکن کام وہ کرتے جو خوارج اور روافظ کا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے شر سے ہمارے حفاظ فرمائے پوری امت مسلمہ کے بعد فرمائے بات چونکہ لمبی ہو گئی ہے اس لیے یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی اور جو باتیں ہیں اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابامین ہماری زبانوں کے حفاظ فرمائے اللہ ابامن ہمیں ایمان پر قائم رکھے صحابہ کی عظمت پر قائم رکھے اور اس طریقے سے اللہ ابامن ہمیں دین پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے امین جزاکم اللہ خیر وصلی اللہ بن محمد والا علیہ و صحاب ازمائن و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ